جناب سہل اپنے والد معاذ بن انس سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا اس میں اضافہ ہے کہ پھر ایک چوتھا آدمی آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو آپ نے فرمایا چالیس یعنی چالیس نیکیاں ملے اور نیکیاں ایسے ہی بڑھتی ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھیانوے